ہندو چاہتا ڈیڑھ سال پہلے اپنی فوج کے ساتھ مل کے رکو اس مسجد کو ختم کر دیتا ہندو چاہتا ڈیڑھ سال پہلے رام مندر تعمیر کر لیتا ڈیڑھ سال تک بابری مسجد کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا گیا اس کی خبر کی تشہیر کرائی گئی یہ ایک چیلنج تھا جو دنیا کو دیا جا رہا تھا یہ ایک چیلنج تھا جو مسلمانوں کو سنایا جا رہا تھا یہ ایک الٹیمیٹم تھا جو مسلمانوں کو دیا جا رہا تھا کہ ہم تمہاری اس مسجد سے ابتدا کرنے والے ہیں دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے ڈیڑھ سال کی تشہیر کے بعد ڈیڑھ سال کی دنیا میں اعلانات کے بعد میری بابری مسجد کو ہم سب کی بابری مسجد کو ہم سب کی اس پیاری مسجد کو ہم سب کی تاریخی مسجد کو ملیا میٹ کر دیا گیا مسمار کر دیا گیا مشرقین مکہ کا وہ کردار دہرایا گیا جس میں انہوں نے کعبہ میں تین سو ساٹھ بتوں کو رکھ کے سب سے معاہد اعظم حضرت محمد عربی کو مکہ سے نکالنے کا بندوبست کیا تھا ایڈوانی نے کام شروع کر دیا اب وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کرتے